بسم الله الرحمن الرحيم عبارت ہو گئی تھی بسم الله الرحمن الرحيم أول ما ابتدأت بذكره اول ما ابتدأت بذكره من ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطهارة فمن ذلك باب الماء يقع فيه النجاسة وبالسند المتصل منا إلى الإمام الطحاوي رحمه الله قال حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد البصري قال حدثنا الحجاج بن هالك قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوزع من بئر بزاعة فقيل يا رسول الله إنه يلقى فيها الجيب والمحايز فقال إن الماء لا ينجس یہ خطبے کا مقدمے کا ترجمہ رہ گیا ہے خلاصہ طور پر دیا گیا تھا اس مقدمے میں دو باتیں امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے ایک سبب تعلیف اور ایک نوع تعلیف تعلیف کا سبب تو اصحاب علم کا سوال تھا اور نوع تعلیم خاص قسم کی احادیث اور آثار معصورہ کو بیان کرنا اور اس سے متعلق دیگر احکام کو ناصف منسوخ وغیرہ کو اور علماء کی توجیحات اور تعویلات اور ایک دوسرے کے خلاف احتجاج اور طریق استدلال وغیرہ وغیرہ تو ایک خاص قسم کی نوع تعلیف ہے جس میں ایسی احادیث کو جمع کیا جائے گا کہ جو بظاہر آپس میں متناقض نظر آ رہی ہوں تو اس میں تصفیہ اور اس کی تفصیل اس کا تجزیہ اور اس تناقض کے رفع کرنے کی مختلف صورتیں کبھی ناسخ و منسوخ سے ارتفا ہوگا اور کہیں پر دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی جائے گی اس سے رفع ہوگا کہیں پر صنعت کے اعتبار سے ایک کو راجے دوسرے کو مرجوح قرار دے کر یہ بھی اس کے رفع تناقض کی مختلف صورتیں حسب موقع اس کو علامہ بیان فرمائے کالا ابو جعفر یہ قائل کون ہے فائل تو ابو جعفر ہیں کالا کا قائل کون ہے کون کہہ رہا یہ کالا ہی مقولہ بنے گا تو کہنے والا کون ہے ظاہر ہے کہ ان کا کوئی شاگرد رشید ہے جو اپنے استاد محترم کے حالات کے اعتبار سے ترجمانی کر رہا ہے اور پیش آنے والے واقعے کو ذکر کر رہا ہے ان کے حوالے سے تو ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ ابن سلمہ ازدی تحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کیا میرے بعض اصحاب علم نے کہ میں ان کے لیے وضع کروں کتاب ایک کتاب میں ان کے لیے لکھوں اس میں احادیث کو وضع کروں اس کی تعریف اور تصنیف کروں ایسی کتاب کہ جس میں میں ذکر کروں ان آثار کو یہ آپ پڑھ چکے ہیں مختلف کتابوں میں کہ آثار اثر کی جمع ہے اثر خبر حدیث سنت وغیرہ میں کیا فرق ہے بہت پرانی بات ہو گئی تین مہینے سے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے بعض دوسرے حضرات محدثین کے نزدیک اثر اور حدیث میں یہ الفاظ مترادفہ حدیث سنت اور اسی طریقے سے اثر بعض لوگوں نے اثر کو حضرات صحابہ اور تابعین کے قول کے ساتھ مختص کیا جبکہ سنت حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کے ساتھ مختص کیا لیکن یہاں پر امام تحویر رحمت اللہ علیہ نے آثار سے مراد سنن اور احادیث مراد لی ہے اس لیے کہ آگے ہے معصورہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرینہ ہے کہ یہاں پر اثر سے مراد یہ حدیث کے معنی میں ہے کہ میں ان احادیث کو ذکر کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان احکام کے سلسلے میں کہ جس میں اہل الحاد کو اور ضعیف لوگوں کو کچھ وہم پیدا ہو گیا خیال پیدا ہو گیا کہ یہ حدیثیں آپس میں ٹکراؤ رکھتی اہل الحاد الحاد کے معنی انحراف کے ہیں اور ان الدین نے فی الحاد نفی سے مراد حق سے انحراف اور حق کے راستے کو چھوڑ چھوڑنا اور دوسری جانب کا راستہ اختیار کرنا تو جو اہل الحاد ہیں اور جو حضرات صحابہ سے لے کر اور اسلاف سے لے کر اب تک جو چیزیں دین میں مسلم تھیں ان حقائق کو چھوڑ کر دوسرا انہوں نے راستہ اختیار کیا تو یہاں پر الحاد کا یہ معنی ہے کہ جو لوگ حقیقت سے انحراف کریں اہل سنت و جماعت علماء محدثین مفسرین کے راستے سے روگردانی کرے وہ لوگ اور زعفہ ضعیف کی جمع ہے یا تو یہ زعف سے مشتق ہے یا ذوف سے <clears throat> دونوں لوگ اس کا مصدر کا استعمال ہوتا ہے ذوف کہتے ہیں جسمانی کمزوری کو اور زعف کہتے ہیں عقلی کمزوری کو جہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ من اہل اسلام یعنی ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن عقلی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے علمی اعتبار سے وہ ضعیف تو ایسے ضعیف العلم اور اہل الحاد لوگوں کو ان احکام کے بارے میں وہ ان کو ان احکام کے سلسلے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بات بات سے متناقض ہے ایک اندر حکم ہے اس بات کا ایک میں ہے نفی کا ایک میں ہے وجوب کا ایک میں ہے غرمت کا تو بظاہر یہ احکام ٹکرا رہے ہیں اور یہ احکام آپس میں متناقض ہیں احادیث کے تناقض کی وجہ سے کہ جو حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں یہ تواہم یہ غلط فہمی اہل الحاد اور ضعفا کو کیوں پیش آئی تو اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں لقلت علم یہ تواہم کا سے متعلق کہ ان لوگوں کو جو وہم پیدا ہوا خیال پیدا ہوا اس کے تناقض کا تو اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ وہ ناسخ اور منسوخ میں امتیاز نہ کر سکے اور اس میں ان کی نظر ان کی نظر نہ پڑ سکی پورے طور پر اور پوری تحقیق کے ساتھ جبکہ ہمیشہ ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ بڑی اہمیت کے ساتھ اور اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی اور زمانے میں ہر زمانے میں اس مسئلے کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا کیا جاتا تھا اور کیا جا رہا ہے اور اب بھی جو کتابیں خاص طور پر تفسیر کے اصول سے اور تفسیر سے متعلق جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں اس مسئلے کو بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں حلت اور حرمت کے احکام کا اگر نہ ہو تو حلال کو حرام سمجھیں یا حرام کو حلال اسے تبدیلی احکام شرح لا دیں اس لیے حضرات علماء نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور ناسخ اور منسوخ کے سلسلے میں علامہ طاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی اصطلاح ویسے ہی ہے جیسے کہ حضرات متقدمین کے نزدیک اسی اعتبار سے ناصف و منسوخ کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو بہرحال ان کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ایک تو اس وجہ سے کہ ان احادیث میں ناسخ کون منسوخ کون اس کا علم اور اس کا امتیاز ان کو پورے طور پر نہ ہو سکا ایک بات دوسرے یہ کہ وما عجیبوں کا عطف ہے قلت اور یہ ناصف کے ساتھ ناصف پر اس کا عطف ہے اور علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ دو وجہ بیان فرمائی ایک تو ناسخ منسوخ کے علم کی قلت دوسرے یہ کہ ان احادیث کے <coughs> ان احادیث کے علم کی قلت کہ جن پر عمل کرنا واجب ہے ان احادیث کا پورے طور پر معلوم نہ ہونا کہ جس پر عمل کرنا واجب ایک حدیث ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے اس لیے کہ وہ ناسخ ہے لیکن اب اس حدیث کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں اس لیے واجب جیسے عمل کا ترک لازم آتا ہے اس قلت علمی کی وجہ سے تو ایک تو ناسخ و منسوخ کا پورے طور پر علم نہیں دوسری یہ کہ ان احادیث کا پورے طور پر علم نہیں کہ جس پر عمل کرنا واجب ہے ان آثار معصورہ میں سے اور عمل کرنا کیوں واجب ہے لما یجب سے متعلق ہے <clears throat> عمل کرنا واجب ہے ان دلائل کی وجہ سے اور ان نصوص کی وجہ سے جو اس کے عمل کے وجوب پر شہادت دے رہی ہے اور گواہی دے رہی ہے لما یشہد عمل کرنا واجب ہے اس وجہ سے ماں کا بیان آ گیا رہا ہے من کتاب ناطق کتاب اللہ اور سنت جو مجمع علیہ جو حضرات صحابہ کا معمول ہے وغیرہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس حدیث پر عمل واجب اور ضروری ایک تو فرمائش کے مطابق یہ بات تھی سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ میں ان کے لیے ایک کتاب لکھوں اور جس کتاب کا موضوع یہ ہو جو میں نے عرض کیا دوسرا یہ سوال تھا کہ میں ان کے لیے اس سلسلے میں ابواب قائم کرو ایک ہے باب اور ایک کتاب اب اولا سے زبان جاہلیت سے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ کتاب عنوان ہوتا ہے مختلف نو مسائل کے بیان کرنے کے مختلف نو جنس کے درجے میں اور جنس کے ماتحت مختلف انواع ہوتے ہیں اور نو کے تحت اصناف ہوتے ہیں اصناف کے تحت افراد ہوتے ہیں تو کتاب جنس کے درجے میں اور بابر مفرت کا سیگا جب استعمال کیا جائے تو ان اربا میں سے کسی خاص نو کو بیان کرنے کے لیے باپ کا عنوان قائم کیا جاتا ہے تو گویا کہ باب یہ ذیل عنوان ہے کتاب کتاب جامع ہے تمام عنوان کو کتاب تہارت اب اس میں تہارت کے مختلف نو بیان کیے جائیں بابن فل وضو بابن فی الغسل اب اس ایک نو کا خاص طور پر ذکر کیا جائے گا تو میں تو اس سلسلے میں امام طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں تو ایک کتاب اور ایک ابواب کتاب کا لفظ مفرد جس معنی میں استعمال ہوتا ہے ابواب کا جمع اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ خاص طور پر یہ بات یہاں یاد رکھیں کتاب کے تحت مختلف الانواع مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور ابواب میں بھی یعنی جمع کی حیثیت سے ابواب ایک کتاب کے جو ابواب ہوں گے اس میں بھی مختلف نو مسائل ذکر کیے جائیں گے لیکن جب باپ کو مفرد ذکر کیا جائے تو ایک نو ام من الانواع کا بیان مطلوب <clears throat> کہ میں ان کے لیے ابواب یعنی مختلف نو مسائل کے لیے عنوان قائم کروں اور ان میں سے ہر کتاب میں ان احادیث کو ذکر کروں کہ جو اس میں ناسخ ہیں اور منسوخ تو اس بات میں جو احادیث آئیں گی ان کے متعلق کئی چیزیں نمبر ایک <clears throat> کہ اس کے ہر کتاب میں مختلف پورے پوری کتاب کو دیکھیں گے تو بہت ساری کتاب کتاب التہ کتاب السلاد کتاب السوم وغیرہ وغیرہ دسیوں بیسیوں کتاب کو عنوان ہے تو اس کتاب کے ہر با ہر اس کے اس کے ہر کتاب میں ذکر کروں وہ <clears throat> چیزیں جو اس کے اندر موجود ہیں یعنی ناسخ اور منسوخ نمبر دو کہ علماء نے بظاہر متناقض روایات میں کیا تعویل کی تعویل کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں کہ محتمل معنیوں میں سے کسی ایک آل یعول لوٹنا رجوع کرنا محتمل معنیوں میں سے کسی قرینے کی بنیاد پر کسی ایک معنی کو ترجیح دینا یعنی استمباد اور جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تفسیر کا تعلق نقل سے ہے اور تعویل کا تعلق عقل سے ہے وہ روایت ہے یہ درایت ہے تو یہ بظاہر جو متعارض روایتیں ہیں علماء نے کیا اس میں توجیح اور کیا تعویل کی کہ جس سے ان روایات کا تناقض ختم ہو جائے اور شبہ دائر ہو جائے تو اس میں ایک تو ناصف اور منسوخ دوسرے کہ علماء کی توجیحات اور تعویلات اور پھر اس میں ذکر کروں کہ ایک نے دوسرے کے خلاف کس طرح سے اپنے مسلک پر احتجاج اور استدلال کیا ہے طریقہ احتجاج لہذا یہاں پر امام طبی رحمۃ اللہ علیہ ہر باب میں یہی کریں گے کہ ان میں مذاہب کو بیان فرمائیں گے مذاہب کے دلائل کو بیان کریں گے ان دلائل میں اگر تناقض ہے تعارض ہے تو ایک دوسرے کی ترجیح ایک کو راجہ ایک کو مرجوح اور آپس میں تطویق دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرمائش تھی کہ اس میں حجت قائم کی جائے یعنی دلیل قائم کی جائے اس شخص کے لیے کہ جس کا قول میرے نزدیک صحیح ہے آگے جو بیان کرنا چاہتے ہیں بات وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بھی فرمائش تھی کہ مختلف مختلف مذاہب اور مختلف علماء اور مشتحدین اور فقہ کے اقوال ان میں سے ظاہر ہے کہ سب کو اگر صحیح مانیں گے تو تعارض و تناقض کی صورت پیدا ہوگی اب اس میں تعویل کی جائے توجہ کی جائے تو اس میں یہ بھی فرمائش کی گئی تھی کہ ان میں ان اقوال میں اقوال مختلفہ میں جس کا قول میرے نزدیک صحیح ہو تو اس مسئلے کے مطابق دلیل سے اس کو ترجیح کی جائے اور اس کے مطابق دلیل کو بیان کیا جائے تاکہ اس کو راجہ بنایا جا سکے اور دوسرے کو مرضی بنایا جا سکے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ دلائل مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور دلائل کا تعلق مسائل پر ہے مسئلہ کس نوعیت کا ہے تو دلیل بھی اسی نوعیت کی ہوگی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور رسالت وغیرہ پر اعتقاد اور ایمان ثابت ہوگا دلیل قطعی سے اس لیے کہ مسائل قطعی ہیں اور اس میں کسی بھی شبہ کی گنجائش نہیں ہے اذعان اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سلسلے میں ذرا سا بھی اگر شبہ پیدا ہو گیا تو وہ ایمان معتبر نہیں لیکن برزخی حالات قبر کے احالات میدان حشر میں جو احوال سرقائد میں آپ نے پڑھا کہ یہ مسائل زنیہ حدیث سے ثابت ہے یہ مسائل زنی ہے تو یہ لہرا ان عقائد زنیہ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل زنی سے بھی کام چل سکتا یہاں پر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ قول کس درجے کا ہے اگر وہ قول قطعی ہے تو اس کی دلیل بھی قطعی اور اگر وہ فرد نہیں ہے بلکہ سنت ہے تو ایسی دلیل کہ جس سے اس کی سنیت ثابت ہو ایک امر مباح ہے تو اب اس میں ضعیف روایت سے بھی کام چل سکتا ہے کہ جس سے عباہت ثابت کی جا سکے تو یہی فرمانا چاہتے ہیں دیکھیے توجہ فرمائے کہ مجھے یہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ میں حجت قائم کروں اقامت حجت کا تذکرہ کروں کس کے لیے اس مشتد کے لیے کہ میرے نزدیک جس کا قول صحیح ہو شوافے کا آناف کا پھر آناف میں بھی مختلف اختلاف ہے وغیرہ وغیرہ مالکیہ کا ہے اور حنابلہ کا ہے اہل ظواہر ہے وغیرہ وغیرہ تو جس کا قول میرے نزدیک صحیح ہو اس کے لیے حجت کے قائم کرنے کا بھی مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ حجت کی اقامت ایسی دلیل سے کہ اس جیسی دل اس, اس, اس دلیل سے اس جیسا مسئلہ ثابت ہو سکے اس عمارت کو ذرا سا تھوڑا سا سمجھیں بیما یسو میں دو احتمال ہے یا تو اس کا تعلق ہے یہ لیمن ساہا کے ساتھ لیمن ساہا کے ساتھ یعنی اس کا قول صحیح ہے ایسے دلائل سے کہ جس دلائل جس دلیل سے اس جیسا مسئلہ ثابت کیا جا سکتا ہے ایک احتمال ہے اقامت دلیل کس کا تعلق اقامت حجت سے ہو کہ میں حجت قائم کروں صحیح قول کے لیے ایسی دلیل بیمار یعنی حجت کی اقامت ایسے نصوص سے ایسے دلائل سے کہ جس کے ذریعے سے اس جیسا مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے وہ کیا ہے دلیل یا تو کتاب اللہ یا سنت یا اجماع یا تواتر اور یہ تواتر اقوال صحابہ اور تعوین کا اس لیے کہ یہ تو تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں ان سے پہلے یہی دور گزرے تھے انہی کا اجماع اور ہمارے نزدیک اب چودہ سو سال پندرہ سو سال کے بعد ہر اہل عصر کے میں ہر اہل عصر میں علماء کا یہ کسی بات پر متفق ہو جانا آج کا اجماع یہ ہوگا کہ اس زمانے کے قابل قدر یہ علماء کسی بات پر متفق ہو جائے تو یہ امت کا اجماع کہلائے وغیرہ وغیرہ جی امید ہے کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا نہیں آئے تو دوبارہ پھر سے اس پر غور کر لیجئے گا کئی بات سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجئے گا آگے فرماتے ہیں کہ یہ دو سوال کہ ان کے لیے میں ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں احادیث کا یہ مجموعہ ہو اور پھر اس احادیث کے سلسلے میں یہ یہ باتوں کا اہتمام کیا جائے وغیرہ وغیرہ تو میں نے اس سوال میں نظر ڈالی نظر کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں سے دیکھا بلکہ میں نے اس کو اس میں فکر کی اور اس میں میں نے جستجو کی بہت زیادہ یعنی سوچ بچار وغیرہ اس کے معاق اس کے انجام بہت بحث کے معنی کسی چیز کی تحقیق اس طرح سے کی جائے کہ حقائق منکشف ہو جائے اور اس میں اگر کوئی ابہام ہو تو وہ دور ہو جائے ببا اسلحور غرابین یا وہ ہنسو فل ارض بحثہ زمین کھودنا زمین کھودنا اور اس کی تہ کا نظر آ جانا تو میں نے شدید اس میں بحث کی جستجو کی تلاش و تتبو کیا کہ میں کیا کروں اس سلسلے میں تو نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس کام کو کروں اور اس سلسلے میں میں کچھ ابواب کا استخراج کروں اسی طریقے پر جس طریقے کا مجھ سے سوال کیا گیا اور ان تمام کو میں مختلف ان مسائل کو مختلف کتب بنا دوں یعنی مختلف نو مسائل کے لیے کتاب کا عنوان قائم کروں اور ان تمام ابواب کو کتب بنا دوں اور ہر کتاب میں میں ذکر کروں ان اجناس میں سے کسی جنس کو ایک کتاب میں ایک ہی جنس کے مسائل جو مختلف نو ہوں گے کتاب تحرے ہے تو اس میں نماز نہیں نماز ہے تو اس میں روزہ نہیں روزہ ہے تو اس میں حج نہیں تو ہر ایک کتاب میں ایک جنس کا مسئلہ ذکر کروں سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں فعب علما ابتدا تو ذکر منظال کا ماں رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہارت تو سب سے پہلے میں تہارت کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں اس سے میں اپنی کتاب کا آغاز کرتا ہوں اور ان میں تہارت والے مسئلے میں خاص طور پر پانی کا مسئلہ ہے باب الماء تقافی احتجاج چرائٹ مرائٹ ہوا جی؟, جی یہ ہر کتاب میں چاہے فقہ کتابیں ہیں یا وہ احادیث کی کتاب جو ابواب فقیہ کی ترتیب میں لکھی گئی پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور تہارت میں بھی خاص طور پر پانی کا تذکرہ اس لیے اصل تو بیان کرنا مقصود ہے عبادات اور عبادات میں نماز کو لیکن نماز کی اہم ترین شرائط میں سے تہارت کی شرط ہے جو کسی حال میں ثابت نہیں ہوتی استقبال قبلہ شرط ہے وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے لباس کا پہننا ہے سطر پوشی ہے مجبوری میں یہ بھی ساخت ہو جاتا ہے آدمی صلاح سے مجرد ہو کر بھی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے پڑھ سکتا ہے لیکن تہارت کے بغیر نماز نہیں اور اس میں اصل کیا ہے یہ تہارت کے حصول میں پانی ہے پانی نہ ہو تو اس کے قائم مقام پھر وہ تیم وغیرہ کے مسائل ہیں تو اس لیے پانی کے مسئلے کو جو تہارت کے حصول کے لیے اصل کی حیثیت ہے اس کو ترجیح مقدم کیا اور اس میں نجاست واقع ہو جائے تمہیدی طور پر آپ اتنی بات ذہن میں اصولی طور پر اتنی بات رکھیں کہ پانی کی قسمیں آپ پڑھتے چلے آئے ہیں ایک الماء جاری کے نام سے ہے ایک ماؤ کل جاری کے نام سے ایک مائع راکد مائے جاری کی تعریف یہ ہے کہ ماں یتحر رکھو بے طبیعتی کہ اس کی طبیعت میں حرکت ٹھہراؤ نہیں ہے جیسے دریا کا پانی ندی کا پانی نالے کا پانی یہ کیا ہے جی مسلسل بہ رہا ہے اس میں حرکت اس میں حرکت ایک جد گیا دوسرا آیا وہ گیا جس طرح زمانہ گزر رہا ہے قرار نہیں ہے اسی طریقے سے بہتا ہوا پانی بھی اس کے اجزا بھی اس میں قرار نہیں ہے سکون نہیں ہے مسلسل رواں دوائیں ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے اس میں حرکت اور ایک ماکل جاری ہے جیسے کہ چشمہ ہے اور کنواں کہ وہ اپنی طبیعت کے ساتھ تو جاری نہیں ہے پانی ٹھہرا ہوا ہے چشمے میں کنویں میں پانی ایک سطح پر آ کر رک جاتا ہے لیکن جب آپ اس سے پانی نکالیں گے تو اس میں حرکت پیدا ہوگی اس لیے کہ اس کا ایک سطح پر پانی آ کر رک جاتا ہے اور جب وہ سطح میں کمی ہوتی ہے تو اندر سے پانی ابلتا ہے اور اس سطح کو دوبارہ پھر پورا کر دیتا تو جب آپ کنویں سے یا چشمے سے پانی نکالیں گے تو جتنا نکالیں گے نیچے سے پانی اتنے ہی نکل آئے گا اس کے اجزا تبدیل ہو جائیں گے لیکن یہ طبعاً حرکت نہیں ہے بلکہ پانی کے نکالنے کی وجہ سے اس میں یہ حرکت پیدا ہوئی کہ ایک سطح پر پانی برقرار رہتا ہے جب اس سطح میں کمی پیدا ہو جاتی ہے تو نیچے سے پانی نکل کر اس سطح کو پورا کر دیتا ہے اور مائع راکٹ کہ جس میں نہ تو توان حرکت ہے اور نہ پانی کے نکالنے سے اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے بلکہ پانی ٹھہرا ہوا ہے اگر آپ نے دو چار ڈول نکال دیا تو اس کی تکمیل نہیں ہوگی اس کا اس کی تلافی نہیں ہوگی جو کم ہے تو بس کم ہوگی اس سلسلے میں پانی کے اس تینوں نو اور تینوں قسموں کے بارے میں کچھ مسئلے اختلافی ہیں کچھ مسئلے اتفاقی اتفاقی مسئلہ یہ ہے کہ پانی کی تینوں نو دو نو مائع جاری کچ جاری میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وقوع نجاست سے یہ پاک وقوع نجاست سے یہ ناپاک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اوساف میں تبدیلی پیدا نہ ہو عہد اوساف صداثہ میں تبغیر اور تبدیلی پیدا نہ ہو اس وقت تک وقوع نجاست سے پانی کسی کے نزدیک بھی ابھی کسی کے نزدیک بھی ناپاک نہیں ہوتا اور اگر اتنی نجاست پڑ جائے کہ چاہے مائع جاری ہو یا کل جاری اس میں تغیر اوساف پیدا ہو جائے تو بال اتفاق سب کے ندی کو پانی نجس ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے مائع راکد میں کہ مائع راکد کی میں حضرات جمہور فقہ نے قلت اور کثرت کا فرق بیان کیا جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی تفصیل نہیں مائع راکت قلیل ہو یا کثیر ان کے نزدیک پہلے دو قسموں کی طرح سے اس تیسرے پانی کا یہی حکم ہے کہ تغیر اور جب تک نہ ہو پانی ناپاک نہیں ہو چاہے کتنی نجاست پڑ جائے چاہے پانی وہ قلیل ہو یا کثیر ایک لوٹا ہو ایک بالٹی ہو کلتین ہو یا دس کلے ہوں یا حوض بھرا ہوا ہو لیکن حضرات جمہور فقہ خاص طور پر شواف اور احناب کے نزدیک یہ پانی کی تقسیم ہے قلیل اور کثیر کثیر میں تو یہی تفصیل ہے کہ تغیر اور صاف جب تک نہ ہو اس وقت تک وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اور قلیل کے بارے میں یہ ہے کہ مطلق وقوع سے پانی نجس ہو جائے چاہے تغیر اصاف ہو یا نہ ہو پھر یہ آپس میں اب اختلاف پیدا ہوا کہ قلیل اور کثیر کی تحریر کیا ہے تو حضرات شواف اور حنابلہ کے نزدیک کلتین یا کلتین سے زیادہ یہ پانی اگر ہو تو وہ کثیر ہے اور کلتین سے کم ہو پھر آگے کلتین کا مسئلہ کہ کلتین کا مزداق کیا ہے اس میں شدید اضطراب اور اختلاف ہے کچھ تفصیل آگے آ رہی ہے اور حضرات احناف کے نزدیک آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس سلسلے میں تین قول ہے مائع کثیر کی تاریخ کے سلسلے میں تین قول ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر نجاست جس جانب میں واقع ہو تو اس کے وقوع نجاست کے نجاست کے اثرات کو معلوم کرنے کے لیے کہ آیا یہ نجاست کا اثر تمام پانی میں پھیل گیا یا نہیں تو اس کا مدار ہے حرکت پر کہ اگر ایک جانب میں پانی میں اگر حرکت پیدا کی جائے تو وہ حرکت دوسرے جانب میں اگر فوراً پہنچ جائے فوراً اس لیے کہ کتنا بڑا تالاب ہو اس میں ایک جانب میں اگر آپ ہاتھ ماریں تو اس میں پانی میں لہر اٹھے گی اور یہ حرکت آہستہ آہستہ آہستہ دوسرے کنارے تک پہنچ جائے گی حرکت میں ٹھہراؤ نہیں جیسے کہ یہ دریا کی موجیں چلتی ہیں چلتی ہیں اور کنارے پر آ کر اسی طریقے سے پانی میں اگر آپ ایک کنارے پر پتھر پھینک دیں تو پانی کے اندر یہ حرکت پیدا ہوگی اور یہ حرکت دوسرے کنارے پہ جا کے ختم ہوگی تو یہ مراد نہیں ہے بلکہ آپ پانی میں حرکت ہاتھ ماریں کوئی پانی میں حرکت پیدا کریں اور اس سے فوراً دوسرا کنارہ وہ متحرک ہو جائے تو یہ ہے مدار اور یہ زنی دلیل ہے پانی کے یعنی نجاست کے متاثر پانی کے متاثر نہ ہونے کی کہ اگر ایک جانب کی حرکت سے دوسرے جانب میں حرکت پیدا ہو جائے تو قلیل ہے اگر نہ ہو تو وہ کثیر ہے لوگوں کی آسانی کے لیے یہ زند غالب اور اصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو مبتلا بھی کی رائے کہ مبتلا بھی دیہاتی ہے شہری ہے پہاڑی ہے کہاں کے رہنے والا ہے اس کے اعتبار سے پانی قلیل پانی کثیر ایک آبادی ہے کہ وہاں پر پانی میلوں دور سے آتا ہے تو اس کے نزدیک کیا ہوگا جی بائیں قلیل ایک لوٹا بھی کثیر ایک بالٹی بھی کثیر اس لیے کہ ایک میل سے پانی ڈھو کر اپنے کندھے پر اٹھا کے لایا ہے تو پانی کی قدر و قیمت نایابی کہ یہ ایک بالٹی اس کے نزدیک کثیر ہے لیکن ایک آدمی دجلہ اور کے کنارے پہ رہتا ہے جیسے امام صاحب کوفے کے رہنے والے تو ان کے سامنے ایک کلّا دو کلے کی کیا ہے اس لیے امام مالک مدینے میں رہنے والے جیسے کہ یہ نقطہ آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ امام مالک مدینے میں رہنے والے مدینہ کی آبادی بہت مختصر تھی دیہاتی انداز کی آبادی تھی لوگوں کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا کھانے پینا بالکل دیہاتی انداز کا تھا اور پانی کی قلت بھی تھی اس لیے امام مالک کا مذہب بہت سادہ کہ جب تک بھائی نجاست نظر نہ آئے اس وقت تک پانی پا تو ہر ایک نے اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے یہ مسئلہ بیان کیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ مبتلا بہی کی رائے اس کو چھوڑ دیا جائے لیکن عوام کے لیے فیصلہ کرنا مشکل کہ اب ہر ایک آدمی فیصلہ کرے اپنی رائے سے کہ یہ پانی قلیل ہے یا کثیر یہ بہت مشکل ہے تو اب اس کے لیے حرکت والے مسئلے کو رکھ دیا اور یا پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ والا مسئلہ کم مسجد ہاضہ اور دیکھا تو وہ اشر در اشر تو اشر در اشر کوئی حقیقت نہیں بلکہ وہ مسجد ہاضہ کو انہوں نے کثیر قرار دیا تو اس کو ناپا گیا تو اس کی پیمائش اشر بر در اشر تھی تو اس لیے یہ مسئلہ مشہور ہو گیا اس میں لوگوں کے لیے اب اور بھی زیادہ آسانی پیدا ہوگی حرکت میں دلیل زنی ہے کہ آیا نجاست کا اثر دوسرے کنارے پر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا حرکت کے ذریعے سے سمجھ لیا جاتا ہے کہ نجاست کا اثر پہنچ گیا تو اب اس میں بھی فیصلہ کرنا ہر ایک لیے مشکل تھا تو یہ دہ در دہ والا مسئلہ یہ بہت زیادہ آسان تھا اب یہی مسئلہ مشہور بن گیا اب کسی مسجد میں جو ہور بنتا ہے تو وہ اشر در اشر کا لحاظ کر کے بنایا جاتا ہے اور اس کو اس کے پانی کو مائع کثیر سے تعبیر کیا بہرحال یہ حصہ پٹا مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں بہت پرانا ہو گیا ہے تو یہ حضرات احناف کے نزدیک کثرت کا جو مدار ہے وہ اشر در اشر پر ہے یا منتقل کی گائے وغیرہ پر سے متعلق تیسری بات کہ پانی کی نجاست اور طہارت کے سلسلے میں چند روایتیں بنیاد ہیں جس پر حضرات فقہ کا یہ اختلاف اور ان کے مسائل کا اشتہاد اور استعمال ہے پہلے حدیث ولوغ قلب کی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ اگر برتن میں کتا اگر منہ ڈال دے تو وہ چیز بھی برتن بھی نجیس اور سات مرتبہ دھوئیں اور آٹھویں مرتبہ مٹی سے دھوئیں وہ لوگ کلب کی روایت اور دوسری حدیث مستحقز والی روایت کہ جو آدمی نیز سے بیدار ہو فلا یدھ خل یا ہو ہوا حتہ یق سے لہو سلاس مرات اور مرتیں یہ بنیادی حدیث اور نمبر تین مائے راکر میں پیشاب کرنے سے منع کیا نمبر چار بیر بزا کی روایت جو آگے آ رہی ہے کہ الماء الما طاہر کیا ہے جی کہ ان الما تہور ان الما تہور مبالد لا جو نجس جیسے شعیب چار ہوا پانچویں قلتین کی روایت ہے اور قلتین کی روایت میں کیا ہے جی کیدہ کانل قلتین فلا جو فلا یہ میرے لخوبت یہ روایتیں نجاست کے مسئلے میں بنیاد ہیں اور اسی احادیث کی روشنی میں لوگوں نے اپنے اپنے مسلک اور اپنی اپنی رائے کا استعمال کیا ہے امام شافی نے قلتین کو اختیار کیا جبکہ حضرات احناف نے مائع راکت میں پیشاب کرنے کی ممانعت مستحص کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی اور وہ لوگ قلب سے استعمال کیا کہ اگر پانی اگر کم ہے تو نجات چاہے پانی کے اندر تغیر پیدا ہو یا نہ ہو پانی نجس ہو جائے جبکہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بزاواری روایت کو کہ علماء و تحور لا لازم جس اس کو اختیار کیا وغیرہ وغیرہ تو یہ روایتیں بنیاد ہیں ولوغ قلب کی روایت مستحق کی روایت قلتین کی روایت بیر بزا کی روایت مائع راکد میں پیشاب کرنے کی ممانت والی روایت اور اسی سے لوگوں نے یہ ترجیح دے کر یہ اپنی کوئی رائے اس میں قائم کی اور جو بھی رائے ہے وہ حدیث سے ثابت ہے چاہے آپ یہ طریقہ اختیار کریں وہ بھی حدیث سے ثابت ہے ہر ایک آدمی حدیث ہی سے استدلال کرتا ہے اور اسی کو اپنا مسئلہ بناتا ہے جیسے مختلف مسائل میں آپ دیکھ یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں پانی سے متعلق آگے یہاں جو مسئلہ ذکر کیا ہے امام تحابی رحمت اللہ علیہ نے اس بحث کے آغاز اور اس آغاز میں جو احادیث ذکر کی ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ان روایات کو ذکر کی کہ جس کی بنیاد پر امام مالک نے یہ فرمایا کہ پانی کسی طور پر نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں تغیر اوصاف پیدا نہ ہو لہذا یہ روایتیں بیر بزا سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس لیے بیر بزا سے متعلق ان روایتوں کو ذکر کیا جس سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا اور اس کے بعد ان کی روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان روایت کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد اپنے مسلک کے مطابق روایات کو ذکر کیا اور اس میں تحدید ہے قلت و کثرت کی تقسیم ہے پھر آگے امام شافی رحمت اللہ علیہ سے اختلاف ہوگا ابھی تک تو امام شافی کے ساتھ ہے امام مالک کے مقابلے میں اور جب امام مالک سے فارغ ہو گئے تو اب آپس میں مقابلہ شروع ہوا قلت و کثرت کی تحدید میں تو آگے اس مسئلے کو امام تحوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان فرمائے بیر بداس متعلق چند حضرات صحابہ مرکزی راوی ہے اور ان میں سب سے زیادہ اصح ترین روایت حضرت ابو سعید خلی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی جس کو امام تحاوی نے اپنی صنعت سے یہ چند پانچ چھ روایتیں یہاں یعنی پر ذکر کی اور سب کی صنعت اپنے انتہا کو پہنچتی ہے حضرت ابو سعید خدری کو یہ اصح ترین روایت ہے لیکن حضرات محدثین نے شواف اور احناف نے ان روایتوں کا پوسٹ مارٹم کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان روایتوں میں سے کوئی روایت بھی قابل استدلال نہیں اور سب سے اصح ترین روایت حضرت ابو سعید خدری کی ہے اس روایت میں جو راوی ہے مختلف تو ان کے بارے میں کسی نے کہا یہ کذاب ہے کسی نے کہا دجال ہے کسی نے کہا وزا ہے وغیرہ وغیرہ ان راگیوں پر مختلف قسم کے الزام اور جرح اور نق اس کی وجہ سے وہ روایتیں قابل استعلال نہیں تو جب یہ روایتیں اس درجے کی تو دوسری روایت تو بطریق اولا ساقت الاعتبار بہرحال یہاں پر سب سے پہلے امام طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا میرے گزار سے متعلق ہے اور ویر بزا کی روایت کو نقل کرنے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریق استدرا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا تو پہلے ہم ان روایتوں کو دیکھ لیں جی کہ جو روایتیں بیر بزا سے متعلق امام مالک کا مستدل ہے پہلی روایت آپ نے دیکھا کہ یہ روایت محمد ابن اسحاق واقعی اس میں درمیان میں راوی ہیں اور ان کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں کہ دجال اور کذاب ہے اور اگر میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قسم کھا لوں کہ یہ کذاب اور دجال ہے تو میں حارث نہیں ہوں اتنے عزم کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرما رہے ہیں تو بہرحال یہ تفصیل کا یہ مقام نہیں ہے اور اس کی شروعات دیکھیں گے وہاں پر یہ تفصیل آپ کو وہاں ملے گی بہرحال یہ روایت حضرت ابو سعید خدری کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر بزا سے وضو فرما رہے تھے بیر بزا کے پانی سے وضو فرما رہے تھے تو عرض کی اگر یا رسول اللہ یہ تو بیر بزا پیر یہ کنواں ایسا ہے کہ ان نو زمیر شان ہے تلقا فیحل الجیف جیف جیف اور جیفا کی جمع ہے مردار تلقا فیحل جیف ول مہائز یہ سب جمع کر سیا ہے جی اس میں بہت سے مردار اور اس میں بہت سے یہ ہے کہ کپڑے ناپاک نجس کپڑے اس میں ڈالے نہیں جاتے تھے بلکہ یہ کنواں نشیب میں تھا ارد گرد جو جانور مرتے تھے وہ پانی کے سیلاب سے یا ہواؤں کے ذریعے سے وہ چیزیں کنویں میں آ کر گر جاتی تھیں ایسا نہیں کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کنویں میں جبکہ عرب کے علاقے میں قطرے کا آدمی محتاج ہے پانی کا تو ایسے پانی کی بے قدری کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا چیز ہے کہ مسلمانوں کے ماحول و معاشرے میں ایسی صورت ہو تو اس لیے یہ بہرحال اس میں اس طرح کی نجاستیں پڑتی تھیں اور اس میں آدمیوں کے جانوروں کے گوبر بیج اور نجاستیں بھی اس کے اندر آ کر پڑی جاتی تھیں تو آپ نے فرمایا کہ نلما جسو لا ینجسو لا ینجسو لا ینجسو کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا جی جی ابے چل وبه جی، قال حدثنا ابراهيم بن ابي داود وسليمان بن ابي داود اسدی قال رافت کی زبان نہیں سمجھتا قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن سليط بن ايوب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال قيل يا رسول الله انه يتقى لك من بير بزاعة وهي بير يتره فيها غزرة الناس ومحايد النساء ولحم الكلاب فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء اس روایت میں بھی وہی بزرگ آ گئے جی محمد ابن اسحاق اور اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ آپ کے لیے پانی لایا جاتا تھا پانی بیر بداس ہے اور یہ ایک ایسا کنواں کی یو طرح فی ہے عزیرت الناس کہ جس میں پڑ جاتی تھیں لوگوں کی غلازتیں عورتوں کے محائل اور کتوں کے سڑے گلے گوشت تو اس وقت آپ نے یہی بات فرمائی اندل ما فرون لا جنجت و شہجی قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا عيسى بن ابراهيم البركي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال حدثنا مصرف عن خالد بن ابي سنوف عن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه رضي الله عنه وعنهم قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بزاعة فقلت يا رسول الله أتتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء جي. وبه قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أسرع بن الفرج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه رضي الله عنها وعنهم قالت دخلنا مع دخلنا على سهل بن سعد في اربع نسوة فقال لو سقيتكم من بئر بزاعة لكرهتم ذلك وقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي منها یہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی ہے وہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ہم سہل ابن سعد کے پاس داخل ہوئے اس حال میں کہ کائن فی اربئی نسبتن کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں میں کے پاس تھے عورتوں کے مجلس میں تھے ہم آئے تو انہوں نے ہمیں دیکھ کر کہا سب کو مخاطب کر کے کہ اگر میں تم کو بیرے بزا کا پانی پلاؤں تو تم اس کو ناپسند سمجھو گے حالانکہ میں نے پلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پانی اپنے ہاتھ سے جی وبه قال حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى قال حدثنا محمد بن سعيد بن الاسفهاني قال قال اخبرنا شريك بن عبد الله النخعي عن نخعي عن طريق البصري عن ابي نضره عن جابر او ابي سعيد رضي الله عنه عنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا الى غدير وفيه جيفه فكففنا وكف الناس حتى اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم لا تستقون فقلنا يا رسول الله هذه الجيفة فقال استقوا فان الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وارتوينا باخر کے تین روایت حضرت ابو سعید خدری کی تھی یہ چوتھی روایت سہل ابن سعد کی ہے اور پانچویں روایت حضرت جابر کی یا راوی کے شک ہے حضرت ابو سعید خدری کی گویا کے ہی بیر ابوزا کے راویوں میں سے ایک حضرت جابر بھی ہیں اور اس روایت میں یہ ذکر کیا ہے جی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور جب ایک غدیر ایک غدیر کا ترجمہ کیا کیا جائے جی جی کہ ایک تالاب نام آسن کا تو اس میں کچھ مردار بھی وفی ہے جیفا تو ہم رک گئے اور لوگ بھی رک گئے پانی لینے سے یہاں تک کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے تو تم پانی حاصل نہیں کر رہے ہو سیرابی حاصل نہیں کر رہے ہم نے کہا کہ حاضر جیفا بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جیفا موجود تھا لیکن پانی میں تغیرات پیدا نہیں ہوئے تھے اور یا زمانے ماضی کو حال کی شکل میں اس کو بیان کیا اور یہ مقصد تھا کہ اس میں تو مردار جانور پھینکے جاتے تھے گر پڑتے تھے اور اس کو بعد اس کو پھر نکال دیا جاتا تھا تو اس میں تو مردار جانور آ کے پڑ جاتے تھے تو یہ ضروری نہیں کہ اس وقت وہ موجود ہو اگر موجود ہو تو پھر مائع کثیر تھا پانی زیادہ تھا تالاب بڑا تھا اور اس میں تغیر اوساف نہیں ہوئے ہوں لہذا جب آپ نے یہ فرمایا تو ہم نے پانی سے سیرابی حاصل کی اور اچھی طرح سے پانی سے سیرابی بر طوینا یہ چھ روایتیں یہاں پر امام تحابی رحمت اللہ علیہ نے اپنی صنعت سے ذکر فرمائی ہے اس روایت کے پس منظر میں فرماتے ہیں کہ ایک قوم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے عرض کیا تھا جو قور مرجو ہے ان کے قائلین کا نام نہیں لیتے قال آباد الناس قال قوم وغیرہ سے اجمالا اشارہ فرما دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان آثار کی طرف ایک قوم گئی اور انہوں نے کہا کہ کوئی چیز پانی کو نجس نہیں کرتی کہ جس میں اس پانی میں کوئی چیز واقع ہو جائے مگر یہ کہ وہ بدل دے پانی کے لون اور تام اور ریح کو فائدہ فقد فقط نجلم تو ان تغیرات کے لئے تینوں کا تغیر ضروری نہیں کسی ایک وصف میں تغیر اگر پیدا ہو جائے تو بس پانی کی نجاست کے لیے کر یہ کس کا مذہب ہوا جی امام مالک کا اب وخالفوں فضال کا آخرون حضرات شواف ہے حنابلہ ہے آناف ہے جمہور فقہ کے مسلک کو آگے ذکر فرمایا اور امام تحویل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے دو جواب دیے ایک جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ بیرے بزام مائع جاری کے حکم ہے اور اس میں پانی ٹھہرتا نہیں تھا اگر نجاست پڑ بھی جائے اور پانی جاری رہے اس کے اجزاء بدلتے رہے تو تغیر اوصاف نہیں ہوگا اور جب تغیر اوصاف نہیں اور یہ دوسری کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس سے باغات سیراب کیے جاتے باغات کو سیراب کیا جاتا تھا پانی جاری کے حکم میں تھا کثیر تھا پانی تو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ پانی تغیر اوصاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ پاک رہا ایک تو جواب یہ دیا اور اس کو امام یہ محمد ابن اسحاق واقعی کے حوالے سے آگے علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی کہ اس پانی سے باغات وغیرہ کو سیراب کیا جاتا تھا اور یہ مائع جاری کی طرح سے تھا دوسرا جواب اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ سوال نجاست کے وقوع کی حالت میں نہیں تھا کہ اس میں یہ نجاستیں پڑی ہوں اس کنویں میں مہائز بھی ہوں جیت بھی ہو کلاب بھی ہو اور ازرا بھی ہو کہ اس وقت وہ موجود نہیں تھے نجاستیں بلکہ کسی وقت یہ نجاستیں اس میں تھیں اب وہ نکال دی گئیں تو سابقہ نجاست کے وقوع سے حال کا یہ پانی نجست نہیں ہوگا جبکہ اس نجاست کا کوئی اثر اس کے اندر موجود نہیں دو جواب پہلے جواب کا حاصل کیا ہوا یہ مائع جاری کی طرح سے تھا اور دوسرا جواب کہ نجاست کے وقوع کے زمانے سے متعلق اور وقت سے متعلق سوال نہیں تھا اور یہ جو روایتیں میرے بزا کے پانی کے بارے میں ہے ان سے جو سوال جواب سابقہ نجاست کے جیسے کہ آگے تفصیل آئے گی کہ سابقہ نجاست کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا تو اس سوال کا منشا فی الحال نجاست کی موجودگی نہیں بلکہ سوال کا منشا زمانے ماضی میں اس طرح کی نجاستوں کا وقوع اور اب وہ نجاستیں اس کے اندر موجود نہیں لہذا زمانے ماضی کے نجاستوں کے وقوع سے حال کے میں اور حال کے زمانے میں پانی کا نجس قرار نہیں دیا جائے گا جبکہ اس میں کوئی تغیر اوساف نہیں یہ دو جواب دیے وقال اخم فضارے کا آخرون فقالو اور یوں فرمایا اور تو ختم نہیں ہوگی لمبی ہے 绝对。